بڑا غفار ہے بڑا بخشنے والا ہے اس لیے معاف کر دے کیا بات ہے اب کچھ رہ گیا کچھ بھی سن رہا اور ضرور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازر ہونے کے بعد یہ شاید فرمایا کہ اس آیت کے بدلے میں دونوں جہان کی کوئی نعمت ہو تو نہیں کیا حیرت ہے اس وقت صحابہ نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ رشی کے لیے خاص ہے فرمایا ساری امت کے لیے سرکار دو صلی اللہ وسلم کی سب کے اللہ تھا اس امت پر کتنی مہربانیاں فرمائی کتنی مہربانیاں فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کو بے شمار بے شمار بے شمار رحمت نازل فرمایا کس قدر انعامات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 ہے اس کے لیے یہ ایسا عمل ہے ایسی لذیذ عبادت ہے کتنی زبردست عظیم شان دعا ہے اس سے آ بیٹھ کر مل مل مل گئے اللہ کے was in